بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحم اللہ حضرت مولانا شاہ خلیل احمد بن شاہ مجید علی بن شاہ احمد علی بن شاہ قطب علی ادا آخری رحمہ اللہ چونتیسویں پشت میں سے یہ بنا حضرت ابو ایوب خالد ابن زید الانصاری رضی اللہ علیہ الخد سے جا ملتے ہیں سفر سن بارہ سو پینسٹھ ہجری میں بمطابق دسمبر سن اٹھارہ سو باون میں اپنے ننیال قصبۂ نانوتا ضلع سہارنپور میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ بی بی مبارک النساء حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحم اللہ صدر مدرس دار کی حقیقی بہن اور استاد الکل حضرت مولانا مملوک علی صاحب قدس سسر کی بیٹی تھی حضرت مولانا خلی احمد صاحب اپنی والدہ کے وطن سے توام یعنی جڑواں پیدا ہوئے آپ کی ولادت سے چند گھنٹے قبل آپ کے ایک تنومن اور خوشرو بھائی یعنی صحت مند اور خوشرو بھائی پیدا ہوئے مگر وہ وفات پا گئے جو صحت مند تھے وہ وفات پا گئے اور پتلے دبلے ضعیف اور کمزور جسم کے خلیل احمد صاحب کو اللہ تعالی نے زندہ رکھا اور علم و عرفان کی عظیم دولت سے نواز کر دنیا کی نظریں ان پر لگا دی جب آپ کی عمر تقریباً تین سال کی ہوئی تو خود آپ کے نانا حضرت مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبرکن بسم اللہ شریف پڑھا کر آپ کو قاعدہ شروع کرایا آپ چونکہ ہی تعالی ذکی اور ذہین تھے جلد ہی قرآن شریف ناظرہ ختم کر دیا اور اس کے بعد اردو شروع کر دیا قرآن کریم اردو اور فارسی کی ابتدائی کتابیں امبیٹا اور نانوتا میں مختلف اساتذہ سے پڑھی اس کے بعد بعمر گیارہ سال آپ اپنے چچا انصار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے جو ریاست گوالیار میں بافد صدر و صدور فائز تھے اور میزان اشرف اور پنج گنج تک کی کتابیں ان سے پڑھیں جب آپ کے والد ماجر شاہ مجید علی صاحب جن کی عمر کا اکثر حصہ ریاستوں کی ملازمت میں باہر گزرا تھا ملازمت تر کر کے وطن تشریف لائے تو اپنے فرزند خلید احمد صاحب کو اپنے پاس بلا دیا اور مولانا سخاوت سخاوت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سپر کر دیا جو قصبے امبیٹا کے مشہور استاد اور محترم عالم تھے آپ نے ان سے کافی تک کتابیں پڑھی بعض اعضہ کی رائے سے آپ کی ذہانت کے پیش نظر آپ کو انگریزی اسکول میں داخل کرا دیا گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں مولانا نے ماسٹروں پر اپنی ذہانت کا سکہ بٹھا دیا اس کے بعد محرم سن بارہ سو تیراسی ہجری میں جب دارالعلوم دیوبند کے مدرسہ کی بنیاد قائم ہوئی اور وہاں کے صدر مدرس آپ کے محبوب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی بمرز حیضہ سن تیرہ سو دو ہجری میں اپنے وطن نانوتا میں وفات ہوئی مقرر کیے گئے تو آپ ان کے پاس چلے گئے اور وہاں پھر کافیہ کی جماعت میں شریک ہو گئے دارال دیوبند کے قیام سے چھ ماہ کے بعد سن بارہ سو تیراسی ہجری میں مدرسہ مظاہر سہارنپور کا افتتاح ہوا اور حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ سن تیرہ سو دو ہجری کہ وہ بھی قریبی رشتہ سے آپ کے مامو ہوتے تھے مدرسہ مظاہر العلوم کے صدر مدرس تجویز ہوئے تو حضرت مولانا خدیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علی مظاہر العلوم سہارنپور چلے گئے اور سن بارہ سو اٹھاسی ہجری میں جب کہ آپ کی عمر آپ کی عمر تیئیس سال کی تھی آپ نے درس نظامی ختم کر دیا صنعت فراغت کے بعد آپ کو مدرسہ منگلور ضلع سہارنپور بھیجا گیا اس کے بعد مظاہر العلوم میں معین مدرسین کے عہدے پر مقرر کیا گیا مگر علوم ادبیہ میں کامل مہارت پیدا کرنے کا شوق آپ پر غالب رہا اور آپ اس وقت اورنٹل کالج لاہور کے پروفیسر اور علوم شرقیہ کے استاد اعظم حضرت مولانا فیض الحسن صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ متوفیٰ سن تیرہ سو چار ہجری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور علوم ادبیہ میں خاطر خواہ مہارت حاصل کی اور ان کی تکمیل فرمائی واپسی پر حضرت نے اپنا معمول باقی رکھتے ہوئے سال بھر میں قرآن مجید یاد کیا یعنی ایک سال میں حافظ ہو گئے اور اپنی مسجد میں حسبت سنانے کا ذوق بھی پورا کیا خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک ساتھ میں حفظ بھی کیا اور یہی شوق تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے فری آف چارج سنانا ہے تو وہ شوق بھی پورا کیا ظالم برطانیہ کی مذہبی اسلام کے خلاف کھلی کارروائیوں اور مسلمانوں کے خلاف برملا رکھنا انداز کی وجہ سے مولانا خلیل احمد صاحب علیہ الرحمٰ نے ہندوستان کو دار وھر قرار دیا اور اس سے ہجرت کرنے کو لازم قرار دیا ان حضرات کی اسی کوشش کو ناکام کرنے اور انگریز کا ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے خان صاحب بریلوی نے اعلام الاعلام میں بے ان ہندوستان دارالاسلام وغیرہ کتابیں لکھی چنانچہ اس حق گوئی کی پیدائش میں آپ کو شعبان سن تیرہ سو چونتیس ہجری میں بمبئی سے گرفتار کر کے بمبئی سے گرفتار کر کے نینی تال جیل بھیج دیا گیا عدالت کی طرف سے سوال ہوا کہ آپ نے ہندوستان کو دارالحرف اور اس سے ہجرت کو ضروری اور واجب کہا ہے فرمایا ضرور کہا ہے کیوں کیونکہ دہلی سے تواتر سے خبر آئی ہے کہ گورنمنٹ ہمیں ہمارے مذہبی اسلام کے خلاف حکم دینے پر مجبور کرتی ہے حکومت کو اپنی اس غلط اور سخت پالیسی کا احساس ہوا اور اس نے مسلمانوں کو اعتماد میں لینے کے لیے حسنی سلوک اور مذہبی رواداری کا اعلان کیا اور اس کے بعد مولانا اور دیگر کارکنوں کو رہا کر دیا گیا شادی اور اولاد سن بارہ سو نواسی ہجری میں بعمر چوبیس سال آپ کی شادی شاہ عبد الرحمن گنگوہی رحم رحمہ اللہ کی صاحبزادی سے گنگو میں ہوئی خطبہ نکاح خطب حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیر نو رضا مرکزہ نے پڑھا اور سن بارہ سو نوے ہجری میں ایک فرزن پیدا ہوا جس کا نام محمد ابراہیم رکھا گیا پھر سن بارہ سو ترانوے میں ایک لڑکی کا تولد ہوا جس کا نام منیر النساء رکھا گیا پھر سن بارہ سو پچانوے میں دوسری لڑکی پیدا ہوئی اور تین چار دن کے بعد ماں اور بیٹی دونوں عالم آخرت کو روانہ ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرزندی مرحمت فرمایا جس کا نام عبدالرشید تھا جو شادی ہونے کے بعد بے اولاد فوت ہو گیا اس کے بعد آپ نے ایک بیوہ سے نکاح کیا جو آخر تک آپ کے ساتھ رہی مزاج میں وہ قدرے تندی تھی لیکن آپ کی خدمت میں اس خاتون نے کوئی کمی نہیں کی تدریس آپ منگلور بھوپال باولپور بریلی اور دیوبند وغیرہ مختلف مقامات میں مدرس رہے اور پھر سن تیرہ سو چودہ ہجری میں بعمر پینتالیس سال آپ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں صدر مدرس مقرر ہوئے اور سن بارہ سو نواسی میں قطب ارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرکز ابو سے بیت ہوئے اور سالہ سال تک وہیں علاوہ تعلیف و افتاح کے مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی اور علمی خدمت میں مصروف رہے مدینہ طیبہ میں موت کی آرزو آپ نے مدینہ طیبہ میں وفات پانے اور دفن ہونے کی آرزو اور شوق میں وہی ڈیرے ڈال دیے باخاخر ربیع وسانی سن تیرہ سو چھیالیس ہجری کو مدینہ طیبہ میں آپ کی وفات ہوئی اور جنت کے قبرستان میں اہل بیت کی قبور کے پاس دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا ایسا عادت بزور بازو نیست نہ بخشت خدا بخشہ اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اکثر صحاب کرام کی قبریں ہیں تصانیف آپ کی تعلیفات ہدایات الرشید مترقت الکرامہ اتمام النعم تنشیط الاذہان المحند عاد المفنت البراہین القاطعہ اور چار ضخیم میں فتو جو مظاہر العلوم کے دخانوں میں غیر مطبوع کے علاوہ ابو دابو شریف کی نفی شرح بز المجہود جو گیارہ ربیع الاول سن تیرہ سو پینتیس ہجری میں شروع ہوا اور اکیس شعبان سن تیرہ سو پینتالیس میں دس برس پانچ ماہ اور دس دن میں پوری ہوئی علمی اور تحقیقی شاہکار ہونے کے علاوہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور رفع درجات کا بہترین ذریعہ ہیں اور تلامزہ کا سلسلہ اس پر مستضاد ہے